قال ابو العالم في شراء صادق هم يتغيري فرم يتغيري فرم يتغيري في تقليل ورسلاته قال ابو العالم في شراء صادق هم يتغيري فرم يتغيري فرم يتغيري في تقليل ورسلاته قال ابو العالم في شراء صادق هم يتغيري فرم يتغيري فرم يتغيري في تقليل ورسلاته اگر کسی کو خریدنے کے لیے آلہ خریدا یہ خریداری موقوف رہے گی اگر باقی بھی خرید لے اب وکیل کو قبول کرنا اس کا لازم ہوگا اور سوال ادا کرنا بھی لازم ہوں گے لیکن اگر پچھلا حصہ نہیں خرید سکا ہے ڈاکٹر وکیل کو یہ قبول کرنا لازم نہیں ہوگا بلکہ وکیل کے ذریعہ لگ جائے گا وجہ کیا ہے بانس کو خریدے تو وہ وکیل کا خلاف ہے لہذا وکیل ختم ہو جانی چاہیے غلام جو ہے وہ وکیل کے لیے نہیں ہونا چاہیے تھا موقوف موقع رکھی گئی ہے اس کا جواب دیا کہ بانس کی خریداری کبھی وسیلہ بن جاتا ہے سارے کی خریداری کا مسئلہ مشترک ہو وراثت کے طور پر ان کو ہاتھ آیا اور اس میں دو چار حصے دار ہوں گے پھر وہ یکم کو سارا نہیں خریدا جا سکتا تو لا والا اس بار خریدا جائے گا تھوڑا تھوڑا کر کے اس لیے مجبوری ہے وہ کی تھوڑا تھوڑا لینا اس لیے وہ خریداری بات نہیں ہوگی بلکہ موقوف رہے گی اب اس نے تو وکیل بنایا تھا پورا غلام خریدنے کے لیے حکومت میں یہ ایمان آیا غلام کی خریداری کا پورا غلام جائے وہ خریدا جائے خریداری کے معاملے میں امام صاحب الام کی عرف کا اعتبار کرتے ہیں صاحبان عرف کا اعتبار کرتے ہیں پورے کا سودا کرنے کا اس نے وکیل بنایا تھا جب پچھلا خرید لیا تو اس کی توقیر پوری ہو گئی ان کے سال عمر کا وہ پایا کیا لیکن اگر ان طریق سے کہا تو توقیل نہ ہوئی ان کو سالے اور نہ پایا گیا لہذا پھر وہ جو کہی جائے اس وکیل پہ لازم ہوگا اور کل جائے تو لازم نہیں ہوگا اب اس میں پیدا ہوا کہ اگر بیچنا ہے تو پھر آ بیچے تو جائز ہے امام صاحب لہرا اٹھ کے نہ کوئی توقع کوئی رواں نہیں ہے خریدنا ہے تو پھر موقوف ہے جب تک پچھلا نہ خریدے ہے اور فی میں فرق کی وجہ کیا ہے اس کے بارے میں بتلایا کہ ایک تو والی صورت ہے اس طرح پیچھے گزرا پہلے خریدا ہو اپنے لیے پھر سمجھاؤ کہ میں دل سارا پڑ رہا ہے پھر وکل پہ شام دھر دیا تمہارا تیرے لیے خریدا ہے کام ہے اس ملا کو یہ سودا جو ہے رہے گا دوسری وجہ یہ ہے کہ بیچنی ہے چیز تو عامر کی اپنی ہے یہ حکم اس کے اپنے ملک میں نافذ ہو رہا ہے لہذا وہ مطلق ہوگا سارا بیچ سے ہی اقدام آدھا بیچ سے استوار کر کے بیچے سے اسے اختیار حاصل ہوگا وکیل ادھر خریدنا ہے تو یہ پرائی ملکیت ہے ذاتی دہر اس لیے تو یہاں و مدار اس پر ہوگا کہ وہ پورا خریدے استوار اگر خریدے گا پھر اس کی تعمیر نہیں پائی جائے گی پھر وہ ضرورت کے ساتھ خریدا جا رہا ہے ضرورت کے ساتھ ہے تو وہ قدرے ضرورت پورے غلام کی ضرورت ہے خدمت وغیرہ لینے کے لیے مشترک ہوگا تو پھر مشکل پیش آ جائے گی اس لیے یہ

شراب میں فرق ہو گیا ہے نا بار اس پر اجاگر آئندہ بھی انیفہ فرق تو تو پہلافظ ہو گئی یہاں شراب جائے ہے وہ موقوف ہو گئی فرق کی وجہ کیا ہے فرق واسطے وہاں سارا لگا کہ یہ ہے سیون کے نزدیک تو برابر ہے نا آدھا خریدے تو بھی جائز نہیں ہے آدھا بیچے تو بھی جائز نہیں ہے اس لیے وہاں تو فرق بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے آیا والا حصہ خرید لے گا بیچ دے گا تو پھر توکیل صحیح ہو جائے گی نہیں بیچے گا تو صحیح نہیں تو دونوں صورت میں برابر ہے امام صاحب رحمت کے نزدیک فرق ہے تو اس لیے وجہ بیان کرنی چاہیے بے اور شار میں فرق کی جی، امام صاحب کی کیا ہے کہ خریداری میں متعلق ہوگی قومت پہلے اپنے لیے خریدے پھر سمجھے مجھے تو سارا لائق ہو رہا ہے تو پھر موقع پہ شاندار ہے دوسری صورت یہ ہے کہ عامر بل بہ جائے تو وہ پا رہا ہے اپنے ملک کو یعنی اپنے ملک کے اندر دوسرے بندے کو سرو کا اختیار دے رہا ہے یہ مطلق ہو جائے گا فرق طور پر بیچے یا مجموعی طور پر بیچے لیکن یہاں فرائی بل کیت ہے اور لے رہا ہے ضرورت کے ساتھ جو چیز بقدر ضرورت کے ساتھ ثابت ہے تو قدرے ضرورت ہوگی سارے غلام کی ہے اس لیے پھر یہاں پابندی ہوگی کہ پورا غلام ہے وہ خریدے آدھے کی موقوف رہے گی چل صحیح ہوگی بس اس بار کہ پایا ملک غیر کا نہ صحیح ہوا یہ اور اطلاق بلکہ بقدر ضرورت ہے تو پھر ضرورت سارے سے پوری ہوگی ہاں ومن امر غالبا ببيع عبد فباء وقبل الثمن ولم يقبض فرد المشتري عليه بيع ذلك يحدث مثله كذلك قال بزيد او بيع يمين او بكراري فانه يرد على العامل القاضي يتيقن بحدوث الايد بحقيه البائع فلم يكن قضاء مستعدا الى هذا المجري وتاويل اشتراط الكتاب ان القاضي يعلم انه لا يحدث مثله في عده شهر مثلا لكن اشتبع عليه تاريخ الغيب ويحتاج الى هذا المجر لظهور تاريخه او كان ايضا لا يعرف الا النساء الاطباء وقولهن وقول الطبيب حجة في توجه ثم لا في رد فيحتفر اليها في رد حتى لو كان القاضي عاجلا بيع ولا عيب ظاهر لا يحتاج الى شيء منها وردنا على الموقف فلا يحتاج الى رد مقسومة. Sure. کسی کو حکم دیا کہ میرے غلام کو بیچ اس نے غلام کو سارا بیچ دیا قبضہ کیا گیا نہ کیا ابھی یعنی دونوں صورتیں ہو گی اور تعلیم کے لیے یا شک کے لیے نہیں قبضہ کرے تو بھی قبضہ نہ کرے تو بھی ایپ مشتری کو نظر آیا اس نے ایپ کی بنا پر اس وکیل کو غلام واپس کر دیا اب دیکھیں گے ایب اس طرح کا ہے کہ تو چار دن میں پیدا ہو سکتا ہے تو پھر تو مشتری کے یہاں پیدا ہو سکے یہ اعتماد بھی ہے پہلے سے ہو جب یہ وکیل بیچ رہا ہے یہ اعتماد ہے یہ ہے لیکن ایسا عیب ہے کہ فوری طور پر وہ نہیں پیدا ہو سکتا پرانا ہی ہے اس صورت میں پھر قاضی جو ہے اس نے فیصلہ دے دیا دوائیاں لے کے یا قسم جو ہے اس سے خریدار نے انکار کر دیا تو میں قسم جو ہے تو وہ نہیں دیتا کہ ایپ جو ہے وہ میرے ہاں پایا گیا یا پہلے کا تھا یا مان گیا کہ واقعی پہلے کا تھا وہ ایپ یا یہ وکیل جو ہے تو یہ مان گیا کہ پہلے کا ایپ تھا یہ رد جو موکل ہے غلام تو اس کا تھا لہٰذا اس کو یہ واپس کر دے گا قاضی کے فیصلے کے بعد جو رد وکیل ہے وہ رد بن جائے گا وجہ کیا ہے کہ قاضی کو یقین ہو گیا کہ پایا کے ہاتھ میں ہی یہ ایپ جو ہے پایا گیا تھا اس میں شکار یہ ہوگا کہ جب ایب ایسا ہے فوری طور پر نہیں پایا جا سکتا مثلا انگلیاں انگلیاں پانچ ہونی چاہیے اس کی چھ اب ظاہر ہے چھٹی انگلی جو ہے تو وہ کوئی چار دن میں تو نہیں پیدا ہو گئی پیدائشی طور پر ہوگی پرانا ایب ہے پھر گوائیوں کی یہاں کیا ضرورت ہے اس ایب سے ہی فیصلہ ہو سکتا ہے کہ پرانا ہے یا نیا ہے پائے کے پاس تھا اور موکل کے پاس تھا یا کشتری کے پاس آ کے پیدا ہوا شادات کی یہاں پر کیا ضرورت ہے اس کا جواب دیا شہر نے قاضی جی ویسے تو جانتا ہے کہ ایپ جو ہے وہ پرانا ہے لیکن پیشرا کی تاریخ کیا ہے یہ تو اس ایپ کو دیکھ کے نہیں نا پتہ چل سکتی ہے گوائیاں اس لیے لی گئی ہیں کتنا عرصہ اس خریداری پہ گزرا ہے لہذا سزا گواہیوں کی طرف منسوخ نہیں ہوگی سزا تو اس ایپ کے پرانا ہونے کا جو ذاتی طور اسے یقین ہے اس لحاظ سے ہے یہ صرف اس تسلی کے لیے ہے کہ پرانا بیک اپ سے پائی گئی ہے یہ تاکہ تاریخ ظاہر ہو جائے یا ایپ ایسا ہے کہ جو عورتوں سے متعلق ہے تو دوسری عورتیں مشاہدہ ملازہ کرنے کے بعد بدلا سکتی ہیں پرانا ہے یا نیا ہے یا ڈاکٹر قریب لوگ جائیں تو وہ بتلا سکتے ہیں پھر ان کی تسلی ان سے بیان لے کے جج ہے اور تو وہ اپنی تسلی جائے تو وہ کرے گا تو اس لیے یہ شہادات ہیں تو وہ کی جائیں گی اب یہ عورتوں کا کون فقط یہ کیسے اجت ہوگا مرد ایک ساتھ ہو پھر تو عورتوں کی گواہی قابل قبول ہوگی فقط عورتیں عورتیں ان کی گواہی تو قابل قبول نہیں ہے جواب اس کا کہہ دیا کہ مرد نہیں مبتلے ہو سکتے دیکھنا جائز ہی نہیں ہوتے یہاں پر فقط عورتوں کی گواہی جائے تو قابل قبول ہو جائے اسی طرح اکیلا طبیب ہے کم سے کم دو گواہ ہونا چاہیے یہاں اکیلا طبیب ہے تو اس کی دوائی جو ہے وہ کافی ہو جائے گی کیونکہ ضرورت ہے ایک اس لیے پتہ چل گیا ہے اس میں کا دوسرے لوگوں کو بھی ساتھ شامل کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو گویا ان شہادتوں کی طرف محتاجی جو ہے وہ رد کے لحاظ سے ہے نہ کہ ثبوت رد کے لحاظ سے نہیں ہے بلکہ تاکہ خصومت جو ہے وہ پائی جا سکے مشتری کا جو دعوی عیب کا ہے تو وہ ثابت ہو سکے پائر کے ساتھ اور وکیل کے ساتھ جھگڑا اس کا صحیح ہو جائے دعویٰ اس کا صحیح ہو جائے اس لیے نہ کہ رد کے لحاظ سے رد تو وہ اپنی تسلی کے بعد کر دے گا حتیٰ کہ اگر قاضی آپ ہے کے وقت موجود ہو اور عیب اس نبی میں ملازہ کر چکا ہو دیکھ چکا ہو اب کوئی شہادت اس کی ضرورت اس کے لیے نہیں ہوگی تک تو ہو گیا وکیل پر رد کے لیے آپ معائنہ کریں تو کسی گواہ کی ضرورت نہیں آپ معائنہ نہیں کر رہا ہے تو صرف یہ معلوم کرنے کے لیے کہ واقعی مدعی جس عیب کا دعویٰ کر رہا ہے وہ ہے یا نہیں تو عورتوں سے ملازہ کرائے گا یا طبیب سے ملازم کرائے گا تاریخ متعین نہیں تو تاریخ کا تعین معلوم کرنے کے لیے کوئیاں لے لے گا اس کے بعد فیصلہ وکل کے خلاف وکیل کے خلاف دے گا تو نے یہ چیز اوناف بیچی لہٰذا لے واپس اب اس سے موکل کو دینے کے لیے مزید کسی جھگڑے کی کیس کی ضرورت نہیں ہے بلکہ وہی جو رد الوکیل ہے وہ رد الوکیل بن جائے گا اس کے ہاں جی۔ بیچ کیا اور سمن قبضہ کیا یا ابھی نہیں کیا دونوں صورتوں کا رد کر دیا اس پر کیا اور ایپ بھی ایسا ہے نہیں یعنی پیدا ہوتا مثل اس کی یعنی اس مدت میں اس طرح کا ایپ جو ہے تو پیدا نہیں ہو سکتا ہفتہ گزرا دس دن گزرے

منصوب طرف حجت اور دلائل کے پر متن میں تو شرائط ذکر کیے گئے ہیں دلائل قاضی بے بینت او بے یمین او بے اقرار پھر یہ صورتیں کیوں ذکر کی گئی ہیں جبکہ قاضی کو تسلی ہے عیب پرانا ہے اس مدت میں نیسرے سے یہ عیب پیدا ہو سکتا ہی نہیں ہے پھر یہ چکر چلانے کی دوائیوں وغیرہ والے کی کیا ضرورت ہے جواب کیا دیا تعویل ان چیزوں کی شرط کرنے کی متن میں یہ ہے کہ جانتا ہے یہ عیب اس طرح کا نہیں پیدا ہوتا ہے ایک مہینے کی مدت میں مثلا لیکن مشتبہ ہوگی اس پر تاریخ طے کی محتاج ہو گیا تھا واسطے ظاہر ہونے تاریخ کے یہ عیب نہانی ہے پوشیدہ ہے عورت میں ہے تو پھر وہاں عورتوں کی گواہی جو ہے وہ لینا پڑے گی تسلی کے لیے قید ہے یا نہیں مدعی کا دعویٰ ٹھیک ہے یا نہیں کل نہیں جانتے جانتے ہیں عام لوگ نہیں جانتے ہیں اور عورتوں کا حجت ہو جائے گا اس میں متوجہ ہونے میں یعنی مدعی کا دعویٰ صحیح ہو گیا موتاجی طرح محتاج وغیرہ محترط نہیں ہوں یہ خبر بن جائے گی اگر قاضی معائنہ کرے اور عیض ظاہر ہے لا تاج شہر میں صورت میں یہ شاست ذہن کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور یہ رد جو ہے وکیل پر یہ رد بن جائے گا موکل پر محتاج ہوگا وکیل طرف رد کرنے کے اور خصومت کے دعویٰ کرے موکل کے خلاف کہ تو نے ابناف دیا تھا تو پھر قاضی کے فیصلے کی ضرورت وہاں بھی پڑے کہ واقعی اس نے ایبناک کا وکیل بنایا کہ نہیں بنایا یہ ضرورت نہیں ہوگی چلو فلازم العامل قال وان كان ذلك بقرار من لازم المعقول لان الاقرار حجه قاطعه وغير مضطر اليه لان بامكان السكوت والنقول الا ان له ان يفاس من الموكل فيلزم ببينته وبنقوله بكلام يلزم فيلزم ببينته وبنقوله بخلاف ما اذا قال بغير كذا تكرار والعيب يحدث نفسه حيث لا يكون له لا يكون له ان يخاصم بائعه لانه بيع جديد في اقتصاد والبيع سادس ثم البيع سادس ثم غرت في الصداع لفظ لأخذ عموم بلاية القاضي غير من غير الجدر من حيث الفصل إن قالوا وإن قاتلوا ومن حيث القصور في حجة لا يلزم الموكل إلا في حجة الأوقات عيب لا يكون اسمه غرت يعني غرت بغير كذا ذكراره لا يلزم الموكل من غير خصومة في رواية لأن الرد متعين وفي في عامة الروايات لا يخلو وإن قاتلوا لما ذكرنا الحق في بس سلامة ثم اگر مشتری نے وکیل پر خریدی ہوئی چیز جو ہے وہ واپس کی ہے ایسے کی بنا پر جس کی ان دنوں میں پیدا ہو سکتا ہے گواہ اس پر پیش کیے کہ واقعی وکیل اور کے ہاں یہ ایپ تھا یا اس نے کہا تو قسم دے دے بیچتے وقت اس میں ایپ یہ نہیں تھا اس نے قسم دینے سے انکار کر دیا پھر علی امین والا انکار آیا جب قسم سے انکار ہو گیا کا دعوت ہے تو وہ ثابت ہو جائے گا تو صورت میں بھی رد الموکل وکیل رد گا نئے سرے سے وکیل کو موکل پر لوٹانے کے لیے کوئی عدالتی کاروائی کرنا پڑے گی وجہ کیا ہے بھائی نہ جائے حجت متلقہ ہے قاضی کے ہاں جس طرح مؤثر ہے عام لوگوں کے ہاں بھی اسی طرح پر مؤثر ہے باقی وکیل جو ہے تو اس نے قسم نہیں اٹھائی اب یہ چیز واپس ہو رہی ہے پھر وکیل کا دخل ہو گیا اس میں اس کا جواب دیا کہ وکیل مجبور ہے اس نے نہیں پوری طرح جائزہ لیا غلام وغیرہ کا جسے وہ بیچ رہا تھا جس میں وکیل بنا ہوا تھا اس سے مفی رہ گئے اب وہ جھوٹھی قدم کیسے دے پرائی جگہ پر اس لیے وہ اپنی جگہ پر مجبور ہے لہذا عامر ہاں کو یہ واپس لینا <clears throat> لازم ہوگا اور وکیل پر اس کا عہدہ اور ذمہ واری جائے تو لازم نہیں آئے گی کہ تو نے قسم نہیں دی لہذا تیرے ذمہ لگ گیا تو یہ بات نہیں ہوگی بلکہ موکل کے ذمہ لگے گا ہاں جی پیدا ہو سکتا ہے ایام میں رجوع کے ساتھ یا انکار کی وجہ سے وکیل کے قسم سے انکار کرنے کی بنا پر پھر بھی یہ رد دلل موکل بن جائے گا تو متعلقہ ہے اور پہلی شکل ظاہر ہو گئی لیکن قسم سے انکار کیا تب تو وکیل کا دخل ہو گیا اس چیز کے واپس ہونے میں تو پھر وکیل پہ لازم ہو جانا چاہیے تو رکھ آپ وکل کو تو سمن ادا کر اس کا جواب دیا وکیل مجبور ہے نقول میں اور قسم سے میں واسطے دور کے کے اس علم سے نہ اچھی طرح جائزہ لینے مبی کے ممارست مشق مراد اچھی طرح جائزہ نہیں لیا غلام کا کہ سالم ہے یا ناک ہے تو لازم آ جائے گا عامر کو فنکان ظالح کا بھی اقرار اگر وکیل اقرار کرتا ہے کہ واقعی میرے بیچنے کے وقت یہ اس میں موجود تھا اقرار کر رہا ہے اب معمور کو یہ لازم آئے گا مقصد سمن کا اظہار ہوگا اور یہ غلام جو واپس ہو رہا ہے تو اس معمور کے ذمہ لگ جائے گا وجہ کیا ہے کہ اقرار حجت کاشرا ہے کاملہ حجت نہیں دو مرد گواہ ہیں یا ایک مرد دو عورتیں گواہ ہیں تو وہ حجت کاملہ ہے شرن مرتبر ہے بس تو شہید و شہید ہے نبر علیکم علم یقون آراج الحم فراج الرمراطان لیکن خالی اقرار جو ہے حجت کاشرا ہے پھر اس کو مجبوری بھی کوئی نہیں تھی پوچھتا مشتری ایپ تیرے ہاں اس میں موجود تھا یا نہیں تھا چپ کر جاتا ہے یا کیسا میں نہیں جانتا تھا تھا یا نہیں تو یہ جو اقرار اس کا کرنا ہے یہ خام خواہ وکیل کے لیے مصیبت کھڑی کر رہا ہے اس لیے اس معمور کو اور وکیل کو یہ غلام قبول کرنا لازم ہوگا موکل پر لازم نہیں ہوگا لیکن پرائی مصیبت اپنے گلے ڈال لی ہے اس میں تو کوئی چارہ خلاصی کا بھی ہے اس کے لیے یا نہ تو عدالتی کاروائی کرے موکل کے خلاف یا گواہ پیش کرے کہ موکل کے پاس اس میں یہ عیب تھا یا پھر اس سے قسم کا مطالبہ کرے تو وہ انکار کر دے پھر بھی موکل واپس لینے کا پابند ہو جائے گا اس طرح کی کاروائی کرنے اسے حق حاصل ہوگا اگر رضا قاضی جو ہے تو وہ نہیں پائی گئی مال اس نے اقرار کر لیا تو مشتری نے غلام اس کو دے دیا اور ایپ بھی ایسا ہے جو اتنی مدت میں پیدا ہو سکتا ہے اب یہ اپنے اقرار کی وجہ سے غلام لینے کا پابند ہو جائے گا اور بائیں کے ساتھ مقاصمت کا حق سے حاصل نہیں ہوگا کیونکہ یہ مشتری اور وکیل باہم رضامندی سے تبادلہ کر رہے ہیں وہ آپس میں بائیں مشتری بن گئے مکل ایک تیسرا فریق جو ہے وہ بن گیا تو ان کا معاملہ اس پہ لاگو نہیں کیا جا سکتا ہے اور اگر وہ رات ہو لازم ہوگا معمول کو اس کا قبول کرنا کیونکہ اقرار بھی کا سرا ہے اور وہ مجبور بھی نہیں ہے اس کی درواز کے ممکن ہونا سکوت کے اس کے لیے یا قسم سے چل مگر یہ کہ اس کے لیے جائز ہے کہ جھگڑا کرے کے ساتھ عدالتی کارروائی کرے اور الزام دے اسے محبو الزام دے اس کو ساتھ بھیا شہادت کے یا نقول کے قسم کا مطالبہ کر دے موکل انکار کر دے گا پھر خود موکل کو قبول کرنا لازم ہو جائے گا اس کے کے کے جب پورا غیر سزا وکیل اقرار کی بنا پر اور بھی اس طرح کا پیدا ہو سکتا ہو ان دنوں میں اور موکل کو لازم نہیں نہ ہوگا قبول کرنا ہو سکتا ہے بعد میں ایپ پیدا ہوا ہو جب موکل کے ہاتھ سے نکل گیا اب اس وکیل کے لیے جائز نہیں ہوگا کہ جھگڑا کرے اپنے بایا یعنی موکل جائے اس کے ساتھ باعث سے اس کو تعبیر کیا ہے حالانکہ معطل کہنا چاہیے تھا یا عامر کہنا چاہیے تھا چونکہ اس نے اسے دیا اور اسے پیسے لے لینے ہیں تو حکمان یہ باہر مشکل بن جائیں گے نا چل اور نہیں جائے اس کے لیے کہ وہ جھگڑا کرے باعث سے اس لیے کہ یہ باہر جدید ہے خالص کے حق میں اور باہر دو میں سے تیسرا ہے چلیے آپ اس میں یہ تبادلہ کر رہے ہیں مشتری اور وکیل جو ہے پائے پر تیسرا فریق ہو گیا تو ان کا آپس کا معاملہ اس میں لازم نہیں ہوگا لیکن قضا کی صورت میں لازم ہے اس کی وجہ کیا ہے ردیاں بھی ہے ردواں بھی ہے اس رد کی بنا پر موکل پابند نہیں قبول کرنے کا قاضی کرے تو پھر وہ پابند ہے تو فرق کی وجہ کیا ہے اس کے بارے میں بتلایا کہ رد قداض ہے یہ سخ ہے عہد کا عقد کا گویا سرے سے وہ پایا ہی کوئی نہیں گیا وکیل نے بیچا ہی کوئی نہیں وہ غلام سرے سے عقد کل عدم کر دیا جاتا ہے جس طرح میاں بیوی بی میں اختلاف ہوا بیوی بی کہتی ہے یہ ناورت ہے مولت دی بعد میں چیک کرایا گیا واقعی ناورت نکلا لیکن طلاق دینے کو تیار نہیں کالی آپ نکاح ختم کر دے گا پھر یہ فسق ہے گویا نکاح کا لدم ہے تو یہاں عدت وغیرہ لازم کوئی نہیں ہوگی تو فسق جو ہے قاضی کو اختیارات حاصل ہیں تو وہ اس عقد کو سرے سے ہی کل عدم کر رہا ہے لہذا یہاں رد الوکیل کی رد الفیل بن جائے گا کیونکہ سرے سے عقدی کوئی نہیں ہے موکل کا غلام گیا اسی کا غلام رہا لیکن اقرار جہادی حجت جت ہے اس لیے پھر یہاں دو پہلو ہو گئے اگر اس کے اقرار سے قاضی نے فیصلہ دیا خلاف تو پھر اس اقرار کے لحاظ سے وکیل کو اس کا اقرار لازم نہیں ہوگا جب تک کہ گواہ پیش نہ کرے یا وکیل جائے وہ قسم سے وجود نہ کرے لیکن بحثیت فسخ ہونے کے اس کو یہ حق حاصل ہوگا کہ وکل کے ساتھ مقاصمت کرے اور عدالتی کاروائی ہے اس کے خلاف کرے تو یہ حق اس کو دیا جائے گا اور بیان فرمائی اس طرح کا ہے کہ وہ ان چند دنوں میں پیدا نہیں ہو سکتا تھا لیکن رد جو مشتری کی طرف سے وکیل پہ پایا گیا ہے تو وہ اقرار کی وجہ سے ہے نہ کہ قضائے قاضی کی وجہ سے ہے اس صورت میں وکیل جو ہے اس کو یہ قبول کرنا لازم ہوگا کیونکہ ظاہر ہے ان چند دنوں میں جب وکیل نے بیچا مشتری نے خریدا تو وہ ایپ پیدا نہیں ہو سکتا تو لامہ وہ پہلے کا ہے اس لیے موکل کو وہ قبول کرنا لازم ہوگا لیکن ایک روایت جو ہے کتاب البیو کی مقصود کی اس کے مطابق لیکن دوسری روایت یہ ہے کہ لہسا لوگوں مقاصمہ ہو اس کے لیے مخاسمت ہے تو وہ جائز نہیں ہے کیونکہ قاضی کی قضا پائی کوئی نہیں گئی مشتری اور وکیل نے واہم طے کر لیا معاملہ موکل ان سے اجنبی ہو گیا تیسرا فریق ہو گیا تو ان کا واہم معاملہ اس پہ لازم نہیں کیا جا سکتا یا اور حکم بیان کیا مشتری کا کس میں تھا جو چیز خرید رہا ہے وہ صحیح سالے ملنی چاہیے نہیں ملی تو وہ بائے کو واپس کر سکتا ہے ایک یہ صورت ہو گئی واپس لے اپنا مال میں نہیں قبول کرتا اسے دوسرا ہے کہ یہ ایب نہ ہوتا تو واقعی اتنی قیمت کا تھا ایب ہے لہذا اتنی قیمت کا نہیں اتنا مجھے نقصان تو نے مالی پہنچایا اتنا مال واپس کر دی یہ مطالبہ بھی اس کی طرف سے کیا جا سکتا ہے تو رد جائے اس صورت میں متعین نہیں ہے بلکہ دونوں صورتیں ہیں یا جتنا قیمت میں نقص پیدا ہوا ہے ظاہر ہونے پر وہ واپس کرے بائے یا پھر غلام دے وہ اپنا واپس لے ہاں، اور رب ساتھ سزا کے نصف ہے قاضی کی ولایت کے عموم کے لیے روایت سے حجت کا اثر ہے اور وہ اقرار ہے اس خاص طور فصل کی حیثیت سے جائز وکیل کے لیے وہ, وہ جھگڑا کرے اس موکل کے ساتھ اور حجت میں قصور کی بنا پر اقرار جو ہے اس میں قصور ہے تو نہیں لازم ہوگا موکل کے لیے قبر کرنا غلام کو بغیر ساتھ حجت کے تو وہ کیا ہے بینا ہے یا نقول ہے اور اگر ایب ایسا ہے کہ نہیں پیدا ہوتا مثل اس کی رد بغیر قضا کیا ہے یعنی وکیل کی اخراج کیا ہے طلاق مولا موسکر کے مطلب بغیر حسومت کے ایک روایت کے مطابق کیونکہ پرانا ایب ہے تو موکل کے پاس ہوتے ہوئے اس میں تھا یہ ایب فرد متعین ہو گیا یہاں پر روایت روایات میں یہ ہے کہ اس کی وجہ کیا ہوئی کہ ایک بے جدید بن گئی تو سالس اس میں تیسرا باعث جو ہے موکل جو ہے وہ ایک تیسرا فریق بن گیا تو اس کو یہ قبول کرنا لازم نہیں ہوگا باقی یہ پائے کی ذمہ داری ہے وہ صحیح سالم چیز مشتری کے حوالے کرے تو اس کا حق کس میں بس ہے سلامت میں تو وہ نہیں پایا گیا اب اس کا کون تو کدھر ہو گیا رد کی طرف روایت و روایات کے مطابق یہ رد والا بھی اختیار اس کو حاصل ہوگا لیکن اگر رد نہیں کرنا چاہتا بھی چلو آ گیا ٹھیک ہے ہوتا ہے نا کوئی کمزور پہلو بھی ایک بندے میں کئی خوبیاں بھی ہوتی ہیں وہ خوبیوں کو دیکھ کے قبول کر لیتا ہے لیکن نقصان کا مطالبہ کر لیتا ہے کہ یہ اتنی قیمت کا نہیں جتنے میں جڑا ہے تھوڑا مجھے لہٰذا وہ ظاہر جو مال لیا ہے وہ واپس کر یہ مطالبہ بھی کر سکتا روایت و روایات کے مطابق رد متعین نہ ہوگا مبسوط والی روایت کیا ہے اس کے مطابق رد جو ہے وہ متعین ہو گیا کفایت المنطیب ان کی کتاب ہے نفس سے زیادہ محسل انداز میں بیان کیا ہے ومن قارد آخر امت

کی ہے میں نے کہا تھا دقتوں کے ساتھ انہوں تار بیچ دیا جو وکیل ہے وہ کہتا ہے نہیں تو انہوں نے مطلق انبیہ کا حکم دیا تھا مجھے اختیار تھا نقد کے ساتھ بیچتا یا ادھار بیچتا تو پھر اختلاف پیدا ہو گیا موقع وکیل کے اندر تو کس کا قول مت پر ہوگا قول ہے عامر اور موکل یا یہ ہوگا کیونکہ وکیل کو ذاتی طور پر تو اختیار نہیں تھا نا اس کا غلام بیچنے کا اس نے وکیل بنایا تو تبھی اختیار اس کو حاصل ہوا تو جب اختیار اس کی طرف سے مستفاد ہے تو پھر تعین نقد کی یا ادھار کی یہ بھی اسی کی طرف سے موت پر ہوگی رہ گیا اس کا دعویٰ کہ نہیں تو انہوں مطلق بے کا حکم دیا تھا اس اطلاق پر کوئی دلیل جائے تو موجود نہیں ہے کیونکہ دونوں استعمال ہوتے ہیں نقد بیچ ادھار بیچ پابندی لگا دے موکل یا آزاد چھوڑ دے اسے اپنی سوابتی کے مطابق کام کیا تو پھر کوئی ایک جیت متعین نہیں ہو سکتی اور متعارف کیا ہے نقدوں کے ساتھ بیچنا اس لیے پھر یہی عامر کا کال جاتی ہے بہت پر ہوگا لیکن مظاہرب اور رب الوالد اگر ان کے اندر اختلاف پیدا ہوتا ہے ایک بندے کے فیصلے ہیں دوسرا تجارت کر رہا ہے نفرت ہے آپ اس میں لیں گے تقسیم کر لیں گے تو تو یہ مزاربت ہو گئی وہاں مزارب میں اور میں اختلاف پیدا ہو جاتا ہے پھر قول مزارب کا خود پر ہوگا کیونکہ ظاہر ہے جو مزارب ہے تو اس کو کھلی چھٹی ہوتی ہے وہ اپنی سوابیت کے مطابق اس میں کرے وہاں دلالت اطلاق کی موجود ہے کیونکہ میں ان کو کھلی چھٹی ہوتی ہے تو رب المال ہے وہ صرف نفے میں رشتے داری کا حقدار ہوتا ہے آگے پابندیاں وہ نہیں لگا سکتا ہے لیکن اگر اختلاف اس میں ہو جائے رب المال کہتا ہے میں نے گندم کی خریداری کا کہا تھا تو نے چنے خرید لیے اور نو جو ہے خرید لیا تو میرے حکم کی خلاف ورزی کی ہے اس صورت میں قول رب المال کا جو ہے وہ مت پر ہوگا کیونکہ مظاہر مسلم ہے رب المال کا قول یہ ہو گیا کہ میں نے مظاہرے بنایا تھا اور نو کا تعین کر دیا تھا دونوں میں تو سادو کے لحاظ سے ہو گیا نہ تو مزاربت والا کا تو مسلم ہو گیا نو کے لحاظ سے اختلاف ہو گیا پھر رب المال کا کال جائے تو وہ اس میں اس پر ہوگا ضلع الماضا اور جو مطلق امر بے ہے تو وہ نقد کو بھی شامل ہوتا ہے ادھار کو بھی شامل ہوتا ہے یہ کا حکم بیان کر دیا تو مطلق بے کا حکم دیا ہے تو نقد بیچے وکیل تو بھی ٹھیک ہے ادھار بیچے تو بھی ٹھیک ہے ادھار معروف مدت ہے اس تک بیچے ہفتہ دو ہفتے مہینہ یہ معروف ہے تو اس پہ بیچتے پھر بھی ٹھیک ہے لمبی میاد کے لیے بیچتے تو پھر بھی ٹھیک ہے تاکہ امام صاحب نے رحمت کے نزدیک پچاس سال کے ادھار پہ بیچ دیتا ہے تو پھر بھی جائز اور صحیح ہو جائے گا نسلیں پھر بعد میں ادا کرتی پھریں نا سیون کہتے ہیں کہ عرف پر معمول ہوگا جتنی میاد عرف میں معتبر ہے کسی کا اعتبار ہوگا یہ نہیں کہ اتنی کھلی چھٹی جائے اسے دے دی جائے جو پچاس سال کے بعد ادائیگی کا پابند جائے تو وہ بنا دیا جائے باقی جانے بہن کی طرف سے توجہ جائے تو وہ پہلے آ چکی امام صاحب علیہ رحمت کیا فرماتے ہیں وکیل بل بیج ہے تو وہ آزاد ہوتا ہے تھوڑے میں بیچے زیادہ میں بیچے سامان کے بدلے بیچے نقدوں کے بدلے بیچے سیوین فرماتے ہیں نہیں عرف پر و مدار ہوگا سامان کے بدلے بھی نہیں بیچ سکتا کیونکہ وہ شراب بن گئی اور اسی طرح عرف جو ہے تو وہ جن یعنی نقود کے ساتھ ہے انہی کے مطابق ربن فائش اگر ہوگا تو یہ جائز نہیں ہوگی یسیر ہوگا جو لوگ برداشت کرتے رہتے ہیں تو اس صورت میں یہ وکالت کیا جائز ہو جائے گی جی۔ جس اور کوئی پابندی نہیں لگائی تھی عامر کا ہوگا اس ہے اسی کی جانب سے اور دونوں استعمال سے مقید کرتا یا آزاد چھوڑتا اس سے لیکن اطلاق پر یہاں دلیل ہے کوئی نہ پھر تقید کا دعویٰ خود کر رہا ہے لہٰذا اسی کا قول متبر ہوگا میں نے نقد کا کہا تھا ادار کے اندر چاہے اور اگر اختلاف کیا اسی بات کے اندر مزارب اور رب المال قول مزارب کیسے کہ اصل جو مظاہر ہے وہ ایک قسم کا مزدوری بن گیا ہے اپنی کمائی پر اجرت حاصل کرے گا ہزار روپے کا مال ہے دو سو نفع آ گیا تو سو رب المال کو دے دے گا سو آپ رکھ لے گا تو ایک اجرت ہی ہوئی نا کیا نبی کی شان ہے کہ مزدوریاں کرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مزاربت پر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے مال کے ساتھ تجارت رہے کوئی یہ شان نبوت ہے نبی کیا ہوتا ہے انسان ان اللہ کے لیے تبلیغ کام ادھر ایک لفظ بھی آپ نہ بول رہے ادھر تجارتیں کر رہے ہوں اور وہ بھی مزدوری کے طور پر کر رہے ہوں عجیر بن کر کے یہ شان نبوت کے لائق ہو سکتا ہے

تو یہاں اختلاف ہو گیا اس بارے میں پھر المال کا قول گیا یہ مختلف ہوگا ہاں، مطلب ساکت ہو گیا اطلاق اس میں بس ان کے کے نازل ہوگا وکالت مطلق اور وکالت مطلقہ میں قول آمر کا متبر ہوتا ہے تو لہٰذا یہاں بھی اسی کا قول متبر ہوگا یہ بات ختم ہو گئی پیچھے جو بے کا حکم دیا تھا کہ نقد اور کہتا ہو گیا نصیحت اس کے متعلق یہ ہو گیا کہ متعلق امر بل بہ جائے تو وہ چلو دونوں سوچوں کو مطلب شامل ہے نقد کو بھی اور اتار کو بھی اور اتار میں بھی جون سی مدت ہو جائے اس میں یہ نہیں کہ ہفتہ دو ہفتے مہینہ ہو پھر عام ہے اور سیون کے نزدیک مقید ہوگا دو ہزار سات اجلے عرف کے جو عرف متعارف میں آج ہے اس تک وہ اتار دے سکتا ہے اس سے زیادہ نہیں بلوجوم آف ایک دم وجہ فرق کی ہے اور دلیلیں سیوین کی اور امام صاحب کی جو پہلے گزر چکی امام صاحب کے نزدیک وکیل آزاد ہے وہ سامان بدلے میں لے لے تو بھی چھٹی ہے کلیل سمن کے ساتھ بیچ دے ربن خواہش کے ساتھ یا ربن یسیر کے ساتھ بیچے یا اصلی قیمت کے ساتھ اسے عکاصل قاصل ہے سیوین کے نزدیک سامان کے بدلے بھی نہیں بیچ سکتا اور اپنے خواہش کے ساتھ بھی نہیں بیچ سکتا ابن سیر ہو اتنا خسارہ لوگ عام برداشت کرتے رہتے ہوں تو وہ صحیح ہوگا کچھ اور بیان کرواتے ہیں کہ ایک آدمی کو حکم دیا کہ میرا غلام جو ہے وہ بیچ اس نے بیچ دیا سمن لیا سمن نہیں لیے بلکہ اس کے بدلے کوئی چیز خریدار سے گروی رکھ لی ہے یا دامن لے لیا ہے سوکھ حاصل کرنے کے لیے تو پھر وہ چیز جو ہے گروی جو رکھی تھی تو وہ ہلاک ہو جاتی ہے تو اس صورت میں یہ دامن ہوگا یا نہیں ہوگا تو تاوی المال مال علیہ مال اگر ہلاک ہو جاتا ہے تو لازمان علیہ وکیل ہے اس پر کوئی زبان اس میں لازم نہیں ہوگی وجہ کیا ہے کہ جب وکیل بن گیا وہ وکالت مل گئی تو پھر حقوق کے لحاظ سے وہ اصیل بن گیا حوالے کرنا مبی کا مشتری کے اس کی ذمہ داری ہے سمن پہ قبضہ کرنا اس کی ذمہ داری ہے شبہ وغیرہ ہو جائے تو جواب دینا اس کی ذمہ داری ہے تو سارے حقوق اسی کی طرف راج ہوں گے سمن کا قبض بھی کسی قبیل سے ہو گیا اور کفالت بھی دامن لے لینا یہ بھی اسی کا وسوخ ہے کہ سمن واقعی مل جائیں گے اسی طرح کوئی چیز رہنا رکھ لینا یہ بھی استعفیٰ والی جانب کا وسوخ حاصل کرنا ہے لہذا وکیل کو حق حاصل ہوگا کفالت کا بھی اور کوئی چیز گروی رکھنے کا بھی عوام یہاں یہ تھا کہ ایک آدمی کو وکیل بنایا کہ فلاں نے میرا قرضہ دینا ہے وہ قرضہ اسے وصول کر اب وہ اس سے کوئی چیز لے لیتا ہے یا صرف دامن لے لیتا ہے ادا کرے گا یہ کافی ہے یا نہیں فرمایا وکیل جو قرض کی وصولی کا وکیل ہے اسے یہ قاتل نہیں ہے کیونکہ اسے وصولی کا وکیل بنایا گیا ہے مختار مطلق تو نہیں بنایا گیا کہ جس طرح چاہے آگے مولتن دیتا پھرے یا چیزیں گروی لیتا پھرے اس میں سبحان اللہ غلام بیچنے کا اسے بیچ دیا سمن کے بدلے رہن دیا وہ رکھ لیا چلے جی ہو گیا اس کے ہاتھ میں کیا پھر سامن لے لیا مال ہلاک ہو گیا اس پر دامن دیا تو وہ بھی مفلس ہو گیا جس کی طرف سے دامن ہے وہ بھی مفلس ہو گیا مر گیا زبان ہوگی اس وکیل پر کیونکہ وکیل ہے کرنا سمن اور یہ بھی حقوق کے قبیل سے ہے اور کفال لینا یہ بھی اصوق ہے رہ رکھنا کوئی چیز یہ بھی کی والے یہاں پر اصوق حاصل کرنا مقصود ہے مالک ہوگا بخلاف قبل دین کا وکیل جائے اس کے کیونکہ وہ جی، قبضہ جو کرے گا سمن پر تو وہ بطور لیاوت کے اور اس نے نائب اسے بنایا میں کفیلوں کی دامن حاصل کرنے کے لیے یا رین لینے کے لیے اور جو وکیل بھی بے ہے وہ حقوق میں اصل ہے وہ اسالتن تو سرو کر رہا ہے اس لیے وہ مالک ہوگا اس کا لہٰذا عمل لمقل ہاں وکیل بل بیٹھ جائے اسے کہیں رہن تو نہیں رکھ سکتا یا کفیل نہیں لے سکتا یہ رکاوٹ نہیں ڈال سکتا لیکن وکیل جو قرض وصول کرنے والا ہے اس کو روک سکتا ہے کہ کو شہ نہیں رکھنی یا خالی جامع لینے پر اتفاق نہیں کرنا ہے بیان فرماتے ہیں یہ پچھلا تو تھا نا حکم ایک ایک وکیل بنایا جائے اب یہ کہ دو وکیل بنائے جائیں واحد مرکب پر مفرد مرکب پر تبن مقدم ہے ذکراً بھی مقدم کر دیا گیا تو پھر اب مرکب جائے اس کے بارے میں تو دو وکیل اگر بنا دیتا ہے پھر اکیلے کسی ایک متصرف کا حق حاصل نہیں ہوگا ایک تو سرو کرے دوسرا نہ کرے تو یہ بحث نہیں ہوگا لیکن یہ ایسی صورت ہے جس میں دونوں کا مل کے باہمی صلاح مشورہ سے یہ سودا کرنا ضروری ہو جس طرح بے ہے پھلو ہے جس طرح کے معاملات ہیں کیونکہ وکل کی مرضی کیا ہے کہ باہم مل کے صلاح مشورے کے ساتھ اس معاملے کو طے کریں وہ ایک کرائے پر راضی نہیں اس کی اکیلے کسی کو کا حق حاصل نہیں ہوگا اس پر اشکال یہ ہے کہ اگر وہ کہہ دیتا ہے کہ یہ غلام میرا بیچنا ہے تو ہم نے ہزار کے بدلے پھر کوئی بیچے جب طے شدہ ہے کہ ہزار کے بدلے بیچنا ہے کم نہیں بیچنا ہے اب دوسرے کی رائے حاصل کرنے کی ضرورت ہی نہ رہی اس میں اس کا جواب دیکھتے ہیں کہ ہزار سے کم کے لحاظ سے تو رائے کی ضرورت نہیں لیکن دونوں مل کے صلاح مشورہ کر کے بیچیں تو ہو سکتا ہے دو ہزار میں بیچ لیں وکل کا فائدہ اس میں ہو جائے گا یہ کم سے کم اس نے بتلا دیا ہے تعمی رضامند زیادہ میں بھی بیچ سکتے ہیں اس لیے یہاں دوسرے کی رائے کا ساتھ شامل ہونا جائے اللہ ضروری ہوگا کئی خریدار ہوتے ہیں چیز لے کے گیا تو پھر پتہ ہی نہیں چلتا کدھر گیا اگلے چلا گیا میں ہے کے راضی مشتری اختیار میں بھی ضرورت ہے کہ صلاح مشورہ کریں کہ یہ اس قابل ہے کہ ہم چیز اس سے دیں یا پھر پیچھے تک کے کھانے پڑیں گے چکر کھانے پڑیں گے نہ دیں اس کو اس لیے بھی ضروری ہے اللہ کے لحم عابل اگر حسومت کے لیے وکیل بنایا جس طرح عدالتوں میں جج کے سامنے پیش ہو کے بحث کرنا ہوتی ہے تب دونوں بولنے لگ جائیں پھر خام کا شور شرابہ ہو گیا اس لیے وہاں ایک ہی وکالت کرے گا دوسرا نہیں دخل دے گا کیونکہ اجتماع وہاں پر متاثر ہو جائے گا ورنہ شور شرابہ ہوگا مجلس کے تضار میں اور قاضی جائے تو وہ دونوں کو پکا دے گا اب اعتراض ہوا نا کہ دو وکیل اس لیے بنائے تھے کہ باہم صلاح مشورے سے وکالت کریں اس کی تو پھر دوسرے کو چپ کرا دی گئی تو فائدہ کیا ہوا وکیل بنانے میں اس کا جواب دیا کہ وہاں دار القضاب ہے تو نہیں انہوں نے آپس میں صلاح مشورہ کرنا وہ پہلے کرنا ہوتا ہے بعد میں ایک طے ہو گئی چیز تو پھر ایک اسے بیان کر دے گا وہاں شور شرابہ بھی نہیں ہوگا اور صلاح مشرے سے بات طے بھی ہو گئی کہ اتنا ہمارے وقت میں لینا ہے یا فلو کرنی ہے یا کیا کرنا ہے صلاح مشورہ بہرحال پہلے ہونا چاہیے کے کمرے میں جا کے صلاح مشورہ کریں گے ہاں جی جب جیسے دو وکیل بنا تو نہیں ہے جب ایک کے لیے تصارف کرے اس جس میں دونوں کو وکیل بنایا گیا سوائے دوسرے کے اور یہ ایسے تصرف میں ہے اس میں محتاجی ہے طرف رائے کے دوسرے کی رائے کا معلوم کرنا ضروری ہے اس طرح کوئی چیز بیچنا ہے یا تھا نا کہ وہ معین کر دے اس چیز کو بیچنا ہے ہزار کے بدلے فلو کرنی ہے تو اتنا اس سے مال وصول کرنا ہے اور اس سے بدل جب متعین ہو گیا تو دوسرے کی رائے حاصل کرنے کی کیا ضرورت اس کا جواب تو بدل اگر تعین نہیں مانے استعمال رائے سے زیادت میں کر کے زیادہ بھی اس عورت سے وصول کر لیں معاوضہ یہ بھی ہو سکتا ہے مشتری سے زیادہ قیمت وصول کر لیں یہ بھی ہو سکتا ہے اسی طرح مشتری کے انتخاب میں بھی ضرورت ہے دوسرے سے صلاح مشورہ کرنے کی ہاں۔ مگر یہ کہ وہ دل بنایا تو وہ پہنچانے کی طرف شور شراب کے مجلس رائے کی طرف محتاج ہے وہ پہلے رائے آپس میں لے دے لی جائے گی واسطے تقریب خصومت کے صوبت کے درست کرنے میں کہ کس طرح دعویٰ کرنا چاہیے یا کس طرح جوابی کاروائی کرنی چاہیے یا گواہوں سے کس طرح گواہی دلوانی چاہیے تو وہ پہلے درستی کرنی چاہیے نہ کہ کمرہ عدالت میں جا کے درستی کریں گے تو وہاں پر ایک کو ہی بولنا چاہیے عملی طور پر وکالت ایک ہی کرے گا اور صورت بیان بات کہیں کہ وکیل بنایا کسی کو عورت کی طلاق کا بلا عوض یا غلام کے آزاد کرنے کا بلا عوض یا ودیت صاحب ودیت کو واپس کرنے کے بارے میں اور قرض کی ادائیگی جائے اس کے لیے تو ان اشیاء میں رائے کی ضرورت بھی نہیں ہے اس لیے یہاں دوسرا وکیل ساتھ شامل ہونا ضروری کوئی نہیں اکیلا کوئی بھی ان دو وکیلوں میں سے یہ تصرف کر دے یہ جائز اور صحیح ہوگا یہاں دو کا بیان یا ایک کا بیان وہ ایک ہی حکم رکھتا ہے لیکن اگر لفظ یہ بولتا ہے یہ بھی میری ہے پر تمہیں طلاق تفویض کر رہا ہوں چاہو تو طلاق دے دو نہ چاہو طلاق دے دو اب دونوں کا صلاح مشورہ جائے اس میں ضروری ہوگا یا اس کا معاملہ میں تمہارے ہاتھ میں دیتا ہوں اب چونکہ دونوں کی رائے پر یہ دار و مدار رکھ رہا ہے اس لیے ان کا باہم صلاح مشورہ ضروری ہوگا اکیلا کوئی ایک تصرف کیا تو وہ نہیں کر سکے گا اور اس پر تائید پیش کرتے ہیں کہ یہ طلاق وغیرہ کا جو وکیل بنا رہا ہے اگر وہ قبول کر لیں مجلس میں کہ ٹھیک ہے ہم وکیل ہیں یہ توکیل رہے گی نہ قبول کریں مجلس برخاست ہو جائے تو توکیل ختم ہو کے رہ جائے گی تو لہذا یہ ایک تو دونوں کی رضابندی پر اس کا دار مدار ہے دوسرا ہے طلاق کو معلق ان کے فیل پر کیا گیا ہے تم دونوں چاہو تو کرو اختیار تمہیں دیا جا رہا ہے تو اس کی مثال اس طرح ہوگی جس طرح ان کے دخول کے ساتھ جو ہے معلق کر دیا جاتا ہے حکم کو ایک داخل ہوگا تو حکم ثابت نہیں ہوگا دونوں داخل ہوں گے پھر وہ حکم ثابت ہوگا جس طرح دخول شرط ہے اسی طرح دونوں کی رائے کا متفق ہونا اس بارے میں بھی شرط ہوگا ایک کا تصرف تو وہ درست نہیں ہوگا ہاں۔ عورت کو واپس کرنے کا جو اس کے تھی یا ہاں۔ اس پہ لازم تھا اس کی ادائیگی کا صورت میں کوئی ایک ہی تصرف کر دے گا تو کافی ہوگا تو یہ ایسی چیزیں ہیں دو کا بولنا یا ایک کا بولنا برابر ہے اور یہ خلاف ہے اس کے جب کہے کا ہار ان کی مشیت پر موقوف ہے رکھو اسی طرح امرحا بے عیدی کما اس کا معاملہ تمہارے ہاتھ میں ہے یہ اب تفویض ہے اور جی، سوچنا ہے دونوں کی رائے کے نہ کہ فقط ایک کی رائے کے اس لیے ایک کا تصرف جائز نہیں ہوگا کیا نہیں دیکھتا کا اچھا۔ ہے مجلس پر دونوں اگر نہیں قبول کرتے ہیں ایک قبول کرتا ہے تو پھر جائز نہیں ہوگا دونوں قبول نہ کریں ایک قبول نہ کرے تو ختم ہو گئی دونوں کہیں اور ٹھیک ہے طرف سے